لہٰذا پیغمبر یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا یہ تو اسی طرح عبادت کر رہی ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی